انہ کی انجیل اس کا بیسواں باپ اور چوبیس سے انتیس آیت کو ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے یہ پیج ایک سو چھ پہ آپ کو ملے گا مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں یسو کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خدا ان کو دیکھا ہے مگر اس نے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میکھوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ اس کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یہ سنیا کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ تو نے جواب میں تما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خدا اے میرے خدا یس نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے آمین, آمین آج کا جو ہم پیغام دیکھیں گے وہ ایمان کے تعلق سے ہے اور ایمان ایک ایسی کوالٹی ہے ابلٹی ہے گفٹ ہے جس کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے ہیں بائبل میں چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے بائبل ہمیں دو قسم کے بنیادی ایمان کے تعلق سے بتاتی ہے اور ایک قسم کا جو ایمان ہے وہ توما کا ایمان ہے اور توما کا ایمان کیسا ہے اس نے دیکھا اور وہ ایمان لایا اور دوسری قسم کا جو ایمان ہے وہ ابراہم کی ماند ایمان ہے اور ابراہم کا ایمان کیسا ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لایا اس نے خدا کے کلام کو سنا اور وہ سننے پہ ایمان لیا اور آج چرچ میں دو قسم کے لوگ ہیں کلیسیا میں دو قسم کے لوگ ہیں پہلی قسم کے لوگ جو تھامس فیت رکھتے ہیں توما کا ایمان رکھتے ہیں توما کی ماند ایمان رکھتے ہیں دوسری قسم کے لوگ جو ابراہم کی مانند ایمان رکھتے ہیں ہم نے خدا سے کچھ بھی لینا ہے یا ہمیں خدا سے جو کچھ بھی ملے گا وہ ایمان سے ملے گا لیکن آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے ہماری زندگی میں کون سا ایمان ہے توما کا ایمان ہے یا ابراہم کا ایمان ہے اور توما کے ایمان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تھامس فیت کے بارے میں کہ شاگردوں نے اسے بتایا کہ یہ مسیح جی اٹھا ہے لیکن اس نے کہا کہ جب میں جب تک میں دیکھ نہ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا میں یقین نہیں رکھ سکتا ہوں اور جب آٹھ دن کے بعد خدا مند اس کو ملا تو خدا مند نے کہا کہ مجھے دیکھ اور مجھے چھو اور بے اتقاد نہ ہو بے ایمان نہ ہو بے اتقاد نہ ہو مجھے دیکھ اور ایمان لا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتا اور تو میں اس لیے ایمان لایا کہ اس نے دیکھ لیا خداون کو دیکھ لیا کہ وہ جی اٹھا ہے لیکن ابراہم اس لیے ایمان لایا کہ اس نے محض خدا کا کلام سنا اور وہ سننے کے مطابق ہی ایمان لے آیا آج بہت سے لوگ جو چرچ میں ہیں وہ تھامس فیت رکھتے ہیں جب تک ہم کچھ دیکھ نہ لیں جب تک دعا کا جواب مل نہ جائے ہم یقین نہیں کرتے جب تک شفا مل نہ جائے ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے یہ خدا ایسے کر دے گا اور توما کو اگر ہم دیکھیں اس کی نیچر کو اس کے اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ کیوں بغیر دیکھے یسو مسیح پر ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کے دل میں شک تھا ڈاؤٹ آج چرچ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ہم ایمان رکھتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں میں کلام پر ایمان رکھتا ہوں لیکن وہ کون سا ایمان رکھتا ہے وہ توما کا ایمان رکھتا ہے جس میں شک شامل ہے جب تک وہ کچھ دیکھ نہ لیں جب تک کچھ ہو نہ جائے کو تھوڑا بہت جواب مل نہ جائے وہ یقین نہیں رکھ سکتے اور جب یہ سمسی یہ بیس باب میں اور انتیسویں آیت میں توما کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اس ایمان سے زیادہ خوش نہیں ہے تو دیکھ کر ایمان لایا لیکن اس سے بہتر بھی ایمان ہے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے خدا نے اس کے ایمان کو پسند نہیں کیا یہ کوئی بڑا اچھا کوالٹی فیت نہیں تھا یہ کوئی بڑا اچھا ایمان نہیں تھا جو خدا جس کو کمینڈ کرتا اور اگر ہم دیکھیں بائبل میں جو ایمان کی تعریف بیان کی گئی ابرانیوں یارہ باب اس کی پہلی آیت تو توما کا ایمان اس آیت کو بھی کوالیفائی نہیں کرتا ہے توما کا ایمان اس رانیوں یارہ باپ کی پہلی آیت کو بھی کوالیفائی نہیں کرتا ہے اس لیے خدا نے اس ایمان کو پسند نہیں کیا اور اس نے کہا اچھا ایمان وہ ہے مبارک ایمان وہ ہے بہتر ایمان وہ ہے مضبوط ایمان وہ ہے جو بغیر دیکھے لایا جائے مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لائے آئم پڑھے برانیوں گیارہ باپ اس کی پہلی آئے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان کیا ہے کہ جو چیزیں جن چیزوں کی ہم امید رکھتے ہیں اس کا اتقاد ہے کہ وہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں اور جو اندیکھی چیزیں ہیں ان کا ثبوت ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے سو بائبل ہمیں دو قسم کے ایمان کے بارے میں بتاتی ہے تھامس فیت اور ابراہم فیت توبا کی طرح کا جو ایمان ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک کچھ دیکھ نہ لیں یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ابراہم کی طرح کے لوگ وہ ہیں جو صرف خدا کا کلام سنتے ہیں خدا کے وعدوں کو سنتے ہیں یا رحما ان تک خدا کے پہنچتا ہے اور وہ اس پہ ایمان اور یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اگر ہم اسی ایمان کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں کہ یہ دو قسم کے ایمان کون سے ہیں تو ہم ان کو ایسے کلاسیفائی کریں گے ایک نیچرل فیتھ ہے ایک اسپرچل فیتھ پوما کا جو ایمان تھا یہ قدرتی ایمان ہے نیچرل فیتھ ہے اور جو ابراہم کا ایمان تھا یہ اسپرچل فیتھ ہے روحانی ایمان ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی امریکہ نہیں دیکھا ہے ہم کبھی پرسنلی امریکہ میں نہیں گئے اور ہم نے امریکہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ موجود ہے ایسی ہے جی کیوں کہ یہ ہمارا نیچرل فیتھ ہے قدرتی فطرتی ایمان ہے جو ہم تجربے کے ساتھ یا سائنس کے ساتھ یا اور علوم کے ساتھ سیکھتے ہیں اور اس نالج کو ہم رکھتے ہیں یہ نیچرل فیتھ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں جس چیز کو ہم چھو سکتے ہیں اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ نیچرل فیت لیکن جب ہم اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ روحانی فیت ہے اسپرچل فیت اب ہم رومیو چار باب میں سے دیکھیں گے اس کی سترہ سے اکیس آیت سے کہ ابراہم کا ایمان کیسا تھا توما کا ایمان تو ہم نے دیکھ لیا لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے اور رومیو چار باب اس کی سترہ سے اکیس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے چنانچہ ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوا اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مورتا سے بدن اور سارا کے رحم کی مورتی کا لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ سب وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے آمین آمین سو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے بیسویں ہم پڑھیں گے ایک پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی سو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے اس ایمان میں شک نہیں ہے توما کے ایمان میں کیا ہے شک موجود ہے جب تک میں خداون کو دیکھ نہ لوں میں یہ ایمان نہیں رکھوں گا کہ وہ جی اٹھا ہے لیکن ابراہم کا ایمان کیسا ہے کہ اس میں شک نہیں اور ایمان میں وہ مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کرتا ہے اور وہ کس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ جو خدا نے میرے لیے فرمایا ہے خدا اس کو پورا کرے گا سو نمبر ون چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو ابراہم کے ایمان میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پہ ہے ابراہم کے ایمان کی بنیاد کس چیز پہ ہے خدا کے کلام پہ فارمی عید بھی ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے وہ نہ امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو وہ کس چیز پر ایمان لایا وہ اس کلام پہ اس کال پہ اس بات پہ جو خداون نے کہی اس پہ ایمان لایا تو ابراہم کے ایمان کی بنیاد کیا ہے خدا کا کلام ہے ہمارے ایمان کی بنیاد کس چیز کو ہونا چاہیے خدا کے کلام کو ہونا چاہیے اور جو کچھ خدا کا کلام فرماتا ہے اور جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں صرف اسی پہ ایمان رکھنا اس سے زیادہ اگر ہم کسی چیز پر ایمان رکھیں گے تو وہ حقیقی ایمان نہیں ہے وہ ڈینجر ایریا ہے آپ خطرناک علاقے میں داخل ہو گئے ہیں آپ ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جس کو بائبل سپورٹ نہیں کرتی ہے اور ایسے ایمان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا حقیقی ایمان وہی ہے جو خدا کے کلام پہ رکھا جاتا ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کا کلام ہے اسی پہ ہم نے اپنے فیتھ کو بلڈ اپ کرنا ہے جہاں کہ آپ کی زندگی میں ابلیس پرابلمس بیماری شک یا ٹینشن کو لے کر آتا ہے آپ اس کے سامنے کیا رکھیں خدا کے کلام کو رکھیں خدا کے وعدوں کو رکھیں کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہماری فیلنگس جذبے یا احساسات پر نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام پہ مثال کے طور پہ کسی بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے اس کو ون ہنڈریڈ ڈگریز ٹیمپریچر ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے خداون کے نام سے بخار جاتا رہے اور ٹیمپریچر نارمل ہو جائے اور بالکل صحت ہو جائے پھر آپ اس مریض سے پوچھتے ہیں دعا کرنے کے بعد بھائی جی تو یقین محسوس کر رہے ہیں بہن جی اب کیا محسوس کر رہی ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو بخار ویسے ہی ہے میں ویسے ہی درد یا ٹیمپریچر یا تکلیف یا جو کچھ بھی ہے علامتیں میں ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں جو اپنی باڈی میں اسٹل علامتوں کو محسوس کر رہا ہے اس کا جو ایمان ہے وہ کی ایماند ایمان ہے وہ فیلنگز پہ اور سس اور سمٹمس پہ ایمان رکھتا ہے جبکہ اس کو خدا کے کلام پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی اس لیے بہت سے لوگ شفا نہیں پاتے ہیں یا ان کی لائف میں میریکلز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ سائنس کو فالو کر رہے ہیں وہ فیلنگز کو فالو کر رہے ہیں وہ سمٹمز کو فالو کر رہے ہیں جبکہ ہمیں خدا کے کلام کو فالو کرنا چاہیے ایوری ٹائم جب ابلیس آپ کو آزماتا ہے یا ابلیس آپ کو ہرٹ کرتا ہے آپ اس کے منہ پہ ایک کلام کی آئے چپکا دیں لکھا ہے خداون تیرا خدا یوں فرماتا ہے لکھا ہے خداون میرا خدا یوں فرماتا ہے ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم خدا کے کلام سے واقف ہیں ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم خدا کے وعدوں سے واقف ہیں جہاں پہ ہم خدا کی مرضی سے واقف ہیں اگر آپ اس چیز سے واقف نہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے خدا کا کلام کیا ہے تو آپ کے اندر کیسا ایمان ہے آپ کے اندر توما کی ایمان آپ کسی بھی چیز پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جب ہم نے خدا سے کچھ چیز لینی ہے مانگنی ہے شفا چاہیے برکت چاہیے تو ہم نے کس بنیاد پہ مانگنا ہے کلام کی بنیاد پہ مانگنا ایمان وہ ہے جس کی بنیاد خدا کا کلام ہے اگر آپ خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کسی حوالے کو یا آیت کو یا بائبل اسکرپچر کو کلیم نہیں کر رہے تو آپ کو کیا ملے گا خدا سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا خدا سے ہمیشہ جب ہم دعا میں خدا سے مانگیں ہمیں بائبل پرومسز کو بائبل ورسز کو اور خدا کے کلام کو کلیم کرنا چاہیے پرومسز کو کلیم کریں اس کے وعدوں کو کلیم کریں ہمارا ایمان اس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم خدا کے وعدوں سے واقف ہیں خدا کے کلام سے واقف ہیں خدا کی مرضی سے واقف ہیں اور پھر ہم اس کلام پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے مطابق مانگتے ہوئے ہم خدا سے حاصل کر سکتے جو چیزیں مانگ رہے ہیں خدا سے اگر اس کے کورسپونڈنگ آپ کسی کلام کی آیت پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی خاطر خواہ آپ کی دعا کا جواب جو ہے وہ نہیں ملے گا اگر آپ پرٹیکولر دعا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پرٹیکولر جواب بھی نہیں ملے گا اگر آپ ایک پرومس کو پراپرلی دعا میں خدا کے سامنے نہیں رکھتے ہیں اپنی نیو کے مطابق اور اسے کلیم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں خدا سے کیا ملے گا کوئی واضح جواب جو ہے وہ نہیں ملے گا اس لیے نہیں کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا ہے بلکہ اس لیے کہ خدا واضح دعاؤں کا واضح جواب دیتا ہے اور غیر واضح دعاؤں کا غیر واضح جواب دیتا ہے بائبل میں لے کے ہے جب ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز مل چکی پھر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں کہ وہ بات وہ معاوضہ وہ شفا وہ چیز ہمیں مل چکی ہے کیونکہ ہم کس کے مطابق مانگ رہے ہیں خدا کے کلام کے مطابق مانگ رہے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق ہم مانگ رہے ہیں تو جب ہم اپنے ایمان کو خدا کے کلام پہ بلڈ اپ کرتے ہیں اور پھر اس ایمان کے مطابق مانگتے ہیں یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ انشیکیبل ہو جاتا ہے وہ ایمان جو خدا کے کلام پہ ہے وہ انشیکبل ہے وہ ہلایا نہیں جا سکتا اس کو شیٹر نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں کیا ہے خدا کا کلام ہے سو بیسک چیز جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں ابراہم کی ماند ایمان ہو جو چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کریں بائبل میں کیا لکھا ہے خدا کی مرضی کیا ہے خدا کے وعدے کیا ہیں خدا کا کلام کیا ہے اگر آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تو آپ کے ایمان کی بنیاد میں کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کی نیڈز ہیں کئی لوگ خدا سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے خدا ہماری ضرورت کا جواب نہیں دیتا ہے خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے ہمارے سمجھ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کریں خدا کی پرومسز سے واقف ہوں خدا کی مرضی کو جانیں اور اس کے مطابق دعا کریں اور سٹیگر نہ کریں اپنے فیت میں جیسے ہم نے ابراہم کے بارے میں پڑھا کہ اس نے شک نہیں کیا آلموسٹ جب خدا نے اس سے کلام کیا ٹوینٹی فائیو ایئرس گزر گئے پچیس سال گزر گئے پھر بھی ابراہم نے شک نہیں کیا بلکہ ان وعدوں پہ یقین رکھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے خدا ان کو میری زندگی میں پورا کرے گا ایک کوالٹیز جو ہم ابراہم کے ایمان میں دیکھتے ہیں سترہ آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا پہ یقین رکھتا تھا کہ میرا خدا ایسے ہے کہ جو چیزیں موجود نہیں ان کو وہ ایسے بلا سکتا ہے گویا کہ وہ موجود ہیں گرچہ میری دعا کے جواب میں دیر ہے دیر ہو چکی ہے گرچہ جو کچھ خدا نے کہا ابھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا لیکن میں ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو ان چیزوں کو جو موجود نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہیں اور پھر ہارویں لکھا ہے کہ نا امیدی کی حالت میں بھی وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس کال کے مطابق کہ تیری نسل کیسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوتا سیکنڈ ہم اس کی لائف میں دیکھتے ہیں نا امیدی ہے اس کے ارد گرد اس کے حالات میں اس کی زندگی میں اس کے ارد گرد اس کے خاندان میں اس کے ماحول میں ہر طرف کیا چھایا ہوا ہے نا امیدی چھائی ہوئی اس کی پرابلم بڑی ہے گریٹ ہے ڈیمانڈنگ ہے نا امید ہے کوئی امید کی صورت نظر نہیں آتی ہے لیکن نا امید حالات کے باوجود بھی ابراہم کی زندگی میں امید ہے آلویا امید ہے کس چیز پہ خدا کے کلام پہ امید ہے کہ اس نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا کرے گا آمین اگر آپ کے ارد گرد نا امیدی ہے آپ کے حالات میں آپ کی ہیلنگ میں آپ کی سچویشن میں آپ کے خاندان میں آپ سمجھتے ہیں فلاں چیز نہیں ہو سکتی ہے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے میرا شوہر واپس نہیں آ گیا میری میری بیوی درست نہیں ہو سکتی ہے میرے بچے جو بھی جو بھی نا امیدی آپ کے ارد گرد ہے اس ساری نا امیدی میں بھی امید رکھیں ابراہم کی طرح میرا خدا سب کچھ کر سکتا سب کچھ کر سکتا ہے وہ چیزیں جو وہ موجود نہیں ہیں ان کو ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہیں سم ٹائمس ہم تھامس فیت رکھتے ہیں توما کی ماند ایمان رکھتے ہیں اور ہم پاسٹر صاحب کے پاس آتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے بعد آپ کو کیا ملے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا ایمان کیسا ہے تما کیمانت ایمان ہے اس ایمان میں کیا ہے شک ہے وہ ایسا ایمان ہے جو دیکھ کے ایمان لاتا ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں دعا تو بڑھیا ہوئی نے مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوتا پرابلم یہ ہے ہم نے تھامس فیت سے سوئچ اوور کرنا ہے ابراہم کے فیت انیسویں آیت میں تیسری بات ہم دیکھتے ہیں جو ابراہم کے تعلق سے لکھی گئی کہ وہ ایمان میں کمزور نہیں ہوا ویک نہیں ہوا اس کا ایمان کمزور نہیں بلکہ اس کا ایمان مضبوط تھا ہمارا ایمان کب کمزور ہو جاتا ہے ہمارا ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب ہم نیچرل کو دیکھتے ہیں قدرتی حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے حالات ایسے ہیں حالات ویسے ہیں حالات میں یہ ہے زندگیوں میں یہ ہے گھر میں یہ ہے یہ پرابلمس ہیں وہ پرابلمس ہیں جب ہم نیچرل کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لیکن جب ہم سپر نیچرل کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم دنیا کو بیماری کو حالات کو پریشانی کو کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس لیے اگین اینڈ اگین جب ابلیس آپ پہ حملہ کرے گا تو وہ آپ سے یہ کہے گا اس کمزوری کو دیکھ یہ بیماری کو دیکھ ان حالات کو دیکھ یہ بات دیکھ یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے تو اتنے سال سے دعا کر رہا ہے ابھی تک کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا اور آپ کا ایمان کیا ہوتا ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے آپ ابراہیم فیت سے تھامس فیت کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ اوپر سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کس کو دنیا کو حالات کو بیماری کو پرابلم کو دیکھیں اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک رہو ابلیس آپ کو یہ کہتا ہے دیکھ تیرے حالات ایسے ہیں آپ اس سے کہیں دیکھ میرا یسو ایسا ہے وہ آپ سے کہے گا دیکھ تیری بیماری ایسی ہے تیری پرابلم ایسی ہے آپ اس سے کہیں دیکھ میرا یسو ایسا ہے وہ ان چیزوں کو جو موجود نہیں ہے ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہے کیونکہ وہ الف اور وہ امیگا ہے وہ ابتدا اور وہ انتہا ہے آل پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے اور اکیسویں آیت میں لکھا ہے اور اس کو کامل اتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اب ابراہم کا ایمان کیسا ہے ہی واز فلی اس سے کامل اتقاد ہے مکمل اتقاد ہے کہ جو خدا نے کہا جو خدا نے وعدہ کیا جو خدا کا کلام ہے جو کچھ خدا نے کہا اسے ضرور پورا کرے گا ہی واز فلی پرسویڈ اور پورا یقین پورا بھروسہ ہے کامل بھروسہ ہے جو میرے خداون نے کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا اور یہ وہ ایمان ہے جو آج خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے آئی ہم دیکھیں گلتیوں تین باب اور اس کی سات سے نویں آیت میں کہ ابراہم کا ایمان کیسا ہے یہ جو خط ہے غلطیوں کا یہ یہودیوں کو نہیں لکھا گیا بلکہ کلیسیا کو لکھا گیا کس کو لکھا گیا ایمانداروں کو لکھا گیا غلطیوں تین بار اور سات سے نو آیت میں ہم ابراہم کے بارے میں اس کے ایمان کے بارے میں ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں جی ہم پڑھیں گے بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا پہلے سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں سو so, دو چیزیں پال ان ان دو آیات میں اسٹیبلش کرتا ہے نمبر ون جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں وہ ابراہم کے فرزند ہیں ایمان والے کون ہیں کس کو یہ خط لکھا اس نے کلیسیا کو یہ خط لکھا ہم ایمان والے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ہم ایمان والے ہیں کیونکہ ہم ایمان لائے تو ہمیں نجات ملی نجات کیسے ملی ہے ایمان سے ملی ہے اور جس ایمان سے ہمیں نجات ملی ہے اسی ایمان سے ہمیں شفا ملتی ہے تو جو ایمان والے ہیں وہ ابراہم کے فرزند ہیں بیٹے ہیں جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں یسو پر ایمان لاتے ہیں کلام پر ایمان لاتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لانے والے کون ہیں وہ ابراہم کے فرزند ہیں وہ اس کے بچے ہیں ہم ابراہم کے جسمانی فرزند نہیں بلکہ ہم ابراہم کے روحانی فرزند ہیں کیونکہ ہم بھی ایمان لائے جیسے ابراہم ایمان لایا لکھا ابراہم کے بارے میں وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا تو ابراہم کون ہے ایمانداروں کا باپ ہے ہم جو ایمان والے ہیں ابراہم ہمارا باپ ہے وہ ہمارا جسمانی باپ نہیں بلکہ وہ ہمارا روحانی باپ ہے ہم اس کے روحانی پسند ہیں پھر ہمارا ایمان کیسا ہوا چونکہ ہم اس کے روحانی بچے ہوئے اس لیے ہمارا ایمان جو ہے یہ اسپرچل فیتھ ہے روحانی ایمان ہے اسپرچل فیتھ جب ہم ابراہم کی طرح ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ابراہم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایمانداروں کا باپ ہے ابراہم نے ایمان رکھا اس کے ایمان کو اسپرچل فیتھ کہا گیا اسپرچل فیتھ کیا ہے وہ ایمان جو دل سے لایا جاتا ہے ہارٹ فیتھ وہ ایمان جو دل میں ہے توما توما کا کا فرق کیا ہے ایمان اس کے ہیڈ میں ہے ابراہم کا ایمان اس کے دل میں ہے ہم نے کیسا ایمان رکھنا ہے اسپرچل فیتھ رکھنا ہے اور اسپرچل فیتھ کون سا ہے ہارٹ فیتھ وہ ایمان جو دل سے رکھا جاتا ہے تو جب ہم ابراہم کی طرح اسپرچل فیت رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں وہ ملے گا جو ابراہم کو ملا جب ہم ابراہم کی طرح ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں بھی وہ ملے گا جو ابراہم کو ملا اور ابراہم کو کیا ملا برکت ملی اور جب ہم ابراہم کی طرح ایمان رکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا برکت ملے گی جب ہم ابراہم کی طرح ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا ملتا ہے ہمیں وعدے ملتے ہیں برکت مل کون سی برکت جس کے وعدے بائبل میں کیے گئے خداون نجات کو خدا شفا کو خداون خوشی کو شادمانی کو ان سارے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا اب چرچ کے ساتھ پرابلم کیا ہے چرچ کے ساتھ جو میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کے بہت سے لوگ تھامس فیتھ سے ابراہم کی بلیسنگ لینا چاہتے ہیں بہت سے لوگ توما کے ایمان سے ابراہم کی برکت لینا چاہتے ہیں جو ان کو نہیں ملے گی توما کے ایمان سے ہمیں وہ ملے گا جو توما کو ملا مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان ابراہم کے ایمان سے ہمیں وہ ملے گا جو ابراہم کو ملے گا توما کا ایمان نیچرل فیتھ تھا ہیومن فیتھ انسانی ایمان تھا قدرتی ایمان تھا ابراہم کا ایمان جو ہے یہ ریئل فیتھ تھا حقیقی ایمان تھا کیونکہ یہ اسپرچل فیتھ ہے یہ دل سے ایمان رکھنا ہے ہارٹ فیتھ ہے آج بہت سے لوگ توما کا ایمان دل میں رکھتے ہیں اور وہ ابراہم کی برکت لینا چاہتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملے گی انسانی ایمان سے روحانی برکت ہم حاصل نہیں کر سکتے نیچرل فیتھ سے ہم اسپرچل بلسنگ حاصل نہیں کر سکتے چاہے ہزار دفعہ آپ کے لیے دعا کی جائے چاہے ایک لاکھ دفعہ آپ کے لیے دعا کی جائے جب تک آپ کا ایمان کے ایمان سے شفٹ ہو کے چینج ہو کے ابراہم کے ایمان تک نہیں پہنچے گا آپ ابراہم کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے ابراہم کی برکت کیسی ہے بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہے اور خدا نے ابراہم کو سب باتوں میں برکت کتنی باتوں میں سب باتوں میں برکت اس کے پیسے کو اس کے خاندان کو اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کے نوکروں کو اس کے جانوروں کو اس کے غلاموں کو اس کے گدوں کو اس کے اونٹوں کو اس کی نسل کو ہر ایک چیز کو خدا نے کیا دیا برکت دی اس کے کھیتوں کو اس کے خو کو اس کے پانی کو اس کی روٹی کو خدا نے برکت دی آمین یہ ہے ابراہم کا ایمان اور یہ ہے ابراہم کی برکت جو آج خدا ہمیں دینا چاہتا ہے آج ہم آگے بڑھیں اور توما کے ایمان سے نکل کر ابراہم کے ایمان میں داخل ہوں اور چرچ کے ساتھ اور بہت سے ایمانداروں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم کے ایمان کے ساتھ ابراہم کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملے گی ہم بار بار فیل ہوتے رہیں گے ہم بار بار گرتے رہیں گے ہم کئی سال سٹرگل کرتے رہیں گے سٹرگل کرتے رہیں گے پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ غلطی کہاں پہ ہے غلطی اس بات پہ ہے کہ ہماری ایمان کے بنیاد میں خدا کا کلام جو ہے وہ موجود نہیں take a promise of God take a scripture from the Bible خدا کا کوئی وعدہ لے کلام سے اور اس پہ کھڑے ہو جائیں مضبوطی سے قائم ہو جائیں کلیم کریں مانگے دعا میں اس وعدے کو لے جائیں اور خداوند کے سامنے رکھیں اور خدا اپنے وعدے کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا ہم پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نیچرل فیتھ سے ہم اسپرچل بلسنگ لینا چاہتے ہیں ہم سے ہر ایک نیچرل ایمان رکھتا ہے کیونکہ ایسے ہی ہم بنائے گئے ہیں تخلیق کیے گئے ہیں نیچرل فیتھ کا ٹچ یا ابلٹی ہر زندگی میں موجود ہے نیچرل فیتھ کیا ہے نیچرل فیتھ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہیں اور آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں اور نمبر مل جاتا ہے آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میں ٹیلی فون کروں گا اور جس کو میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ نمبر مل جائے گا یہ بھی کیا ہے یہ ایمان ہے کون سا ایمان ہے نیچرل فیتھ آپ بٹن آن کرتے ہیں اور لائٹ جل جاتی ہے آپ نے بٹن کیوں آن کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ میں سوئچ آن کروں گا اور لائٹ جل جائے گی یہ نیچرل فیتھ پنکھا چل پڑے گا جب میں سوئچ کو آن کروں گا کیونکہ یہ نیچرل فیتھ آپ اسی طرح سے بہت سی باتوں میں ہم نیچرل فیتھ رکھتے ہیں اور وہ چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے ہم فیت رکھتے ہیں کیونکہ نیچر میں فیت کام کرتا ہے نیچر میں نیچرل فیتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اسی طرح سے اسپرچل فیتھ ہے روحانی ایمان ہے لیکن نیچرل فیتھ سے ہم اسپرچل بلسنگ حاصل نہیں کر سکتے اب ہم دیکھیں قدرتی ایمان جو ہے یہ ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے قدرتی ایمان سے بھی ہم کئی چیزیں کہ کئی بڑے بڑے ہم کام کرتے ہیں اور یہ دنیا کی اور جو نیچر کی یہ ساری چیزیں ہیں گاڑیاں اس سے چلتی ہیں ایروپلین اس سے چلتے ہیں مشینری اس سے چلتی ہے آپ ہارمونیم اس سے پلے کرتے ہیں آپ تبلا نیچرل فیس سے بچاتے ہیں تو جب قدرتی ایمان سے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم روحانی ایمان اپنے اندر رکھیں گے تو کیا اس سے بھی بڑے بڑے کام ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتے ہیں ڈیولپ دیٹ فیس اس ایمان کو سیکھیں اس ایمان پہ قائم ہو خدا کے جو اس کا کلام ہے جو اس کی پرومسز ہیں جو اس کے ول ہے مرضی ہے اس ایمان پہ قائم ہو جائیں اور اسپرچل فیتھ میں گرو کریں اور خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا تھوڑا سا میں ڈفرنس آپ کو بتاؤں گا کہ توما کے ایمان میں اور ابراہم کے ایمان میں کیا فرق ہے جو توما کا ایمان ہے وہ اپنے اپنے بدن پہ بیماری کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں کیا ہوں بیمار ہوں اور جو ابراہم کا ایمان ہے وہ اپنے بدن پہ بیماری کو دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یسو نے شفا دے دی ہے مجھے شفا مل چکی ہے کیونکہ بائبل میں لکھ کے ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے کا ایمان ہے وہ پرابلم کی طرف دیکھتا ہے وہ مشکل کی طرف دیکھتا ہے اور وہ فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہے فکریں فکریں فکریں اور دنیا کی فکریں اس کو کھا جاتی ہیں بائبل میں لکھ کر لیکن جو ابراہم کا ایمان ہے وہ مشکلات کو دیکھتا ہے وہ بھی پرابلمس کو دیکھتا ہے پر اس کو فکریں نظر نہیں آتی ہیں پرابلمس نظر نہیں آتی ہیں مشکلات نظر نہیں آتی ہیں بلکہ اس کو یسو نظر آتا اس کو کیا نظر آتا ہے یسو نظر آتا ہے بائبل میں لکھا ہے اپنی فکریں مجھ پہ ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے تم میں سے کون سے ایسا شخص ہے جو فکر کر کے اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا اب جو توما کی ماند ایمان ہے اور وہ لوگ کیسے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کی جن کی زندگی میں فکر ہے انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے فکر مندی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلان چیز ہے یہ چیز ہے فکر کا بوجھ ان کی زندگی پہ ہے لیکن جو ابراہم کی ایماند ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا ہے ان کی زندگی میں شکر گزاری ہے شکر گزاری ہے خدا ان تیرا شکر ہو یہ پرابلم ہے لیکن تو اس میں سے رہائی دے رہے ان تیرا شکر ہو میرے ارد گرد یہ پرابلم لیکن میں نا امید نہیں ہوں ابراہم کی طرح میرا ایمان جو ہے یہ نا امید نہیں ہوتا ہے میں فکر مند نہیں ہوں تو اس میں سے رہائی دے گا دنیا کے لوگ فکر کرتے ہیں خدا کے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں فکر کرتے ہیں یہ شکر گزاری کرتے ہیں دنیا کے لوگ ڈپریشن کے نیچے ہیں فکر کے نیچے ہیں غم کے نیچے ہیں بوجھ کے نیچے ہیں لیکن خدا کے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں آمین پوما کا ایمان کہتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا آئی ول بی اے فیلئر میں بار بار ناکام ہو جاتا ہوں لیکن ابراہم کا ایمان کہتا ہے میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا گیا ہے میں یسو میں فاتح ہوں خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے پھر ہم ایک اور کوالٹی دیکھتے ہیں جو ابراہم کے ایمان میں ہے آئے ہم دیکھیں چار باپ اور وہ آیت پڑھیں جس میں نا امیدی کا ذکر ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اسکور کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو جی یہ چار باب اٹھارا تم نے پڑھی کہ وہ نا امیدی کے باوجود امید لایا اس کی جو ہوپ تھی وہ اسٹرانگ تھی اس کے جو ہوپ کا اینکر ہے لنگر ہے وہ مضبوط تھا وہ اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے نا امیدی کے باوجود حالات کے باوجود پرابلمس کے باوجود وہ اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے سمتھ ویگل ورک جو خداون کا ایک پچھلی صدی میں بہت بڑا خادم تھا اس نے کہا بڑا ایمان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم بڑی ازمائشوں میں سے گزرتے جب ہم بڑے ٹرائلز اور جب ہم بڑے امتحان اور بڑے ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں تو ہمارا ایمان کیسا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے لوہیا اس لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارتا ہے تاکہ ہمارا ایمان بڑا ہوتا چلا جائے اگر آپ بی اے کا امتحان دیں گے تو آپ کو کون سی ڈگری ملے گی بی اے کی ڈگری اس سے بڑا امتحان دیں گے تو کون سی ڈگری ملے گی اس سے بڑی ڈگری ملے گی اس سے بڑا امتحان دیں گے تو اس سے بڑی ڈگری آپ کو ملے گی چھوٹا امتحان دیں گے تو چھوٹی ڈگری آپ کو ملے گی تو خدا آپ کو آزمائشوں میں سے گزارتا ہے پرابلمس ٹیسٹ ٹرائلس ٹیمپٹیشن میں سے آپ کو گزارتا ہے پھر خدا اور بڑی مشکلات میں سے آپ کو گزارتا وائے اس لیے نہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کرش ہو جائیں آپ برباد ہو جائیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان بڑا ہوتا چلا جائے گریٹ فیتھ ہوتا چلا جائے بڑا ایمان آپ کی زندگی میں ہوتا چلا جائے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے کئی دفعہ جب بڑے بڑے امتحان آپ کی زندگی میں آتے ہیں ابلی صاحب کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ معاوضہ کبھی نہیں ہوگا یہ ہیلنگ کبھی نہیں ہوگی تیری یہ پرابلم کبھی ٹھیک نہیں ہوگی ابلیس آپ کو ہانٹ کرتا ہے ابلیس آپ کو ٹانٹ کرتا ہے ابلیس آپ کو ہنٹ کرتا ہے وہ آپ کے پیچھے آتا ہے نو no, سر یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پرابلم بہت بڑی ہے لیکن یقین رکھیں خدا نے وہ پرابلم آنے دی تاکہ آپ کے ایمان کو اور بڑا کر دے آپ اس سے کہیں کلام میں لکھا ہے میرا خدا مند ایسے کرے گا وہ شفا دینے والا خدا ہے وہ برکت دینے والا خدا ہے وہ معجزات کرنے والا خدا ہے وہ رہائی دینے والا خدا ہے ایک شخص تھا ایک نوجوان تھا ایک ٹین ایجر تھا آپ کی طرح تو اس نے باڈی بلڈنگ پہ ایک کتاب خریدی کس پہ کتاب خریدی باڈی بلڈنگ پہ اس نے کتاب خریدی اور وہ کتاب اس نے پڑھی پڑھنا شروع کی اس نے کہا بہت اچھی کتاب ہے باڈی بلڈنگ بھی یہ کتاب کیسی ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہوگا اس کی ہر ایک بات ٹھیک ہے وہ روزانہ اس کتاب کو پڑھتا اور وہ روزانہ یہ کہتا اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں ایسے ہی باڈی بلڈنگ ہو سکتی ہے ایسے ہی ہم اپنے مسلس کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں ایسے ہی میری زندگی میں اسٹرینتھ آ سکتی اور وہ اس جو کچھ اس کی کتاب میں لکھا تھا اس کتاب کے بارے میں بڑی باتیں دوسروں کو بھی بتاتا دہراتا رہتا اس کتاب میں ایسے لکھا ہے یہ ایکسرسائز ایسے کرنی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے یہ ویٹ ایسے اٹھانا ہے اور وہ دوسروں کو بتاتا یہ بڑی اچھی کتاب ہے اور ایک سال کے بعد ایک شخص اس سے ملا اور اس نے کہا بھی ایک سال ہو گیا ہے یہ باڈی بلڈنگ کتاب تیرے پاس ہے اور تو اس کے بارے میں بڑی باتیں بتاتا ہے دوسروں کو بتاتا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے لیکن تو خود ابھی ویسے کا ویسے ہی ہے تیرے باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا ویسے کانگڑی سے کانگڑی ہے تو ابھی تک سو پرابلم کیا تھی اس کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ اس کتاب سے واقف ہے وہ اس سے ایگری کرتا ہے وہ اس کا اقرار کرتا ہے لیکن اس نے اس میں خامی کیا ہے اس نے ایکسرسائز نہیں کی ایکسرسائز نہیں کی تو اس کے مسلس کیسے بلڈ اپ ہوں اور یہی پرابلم آج بہت سے لوگوں میں چرچ کے ساتھ ہے ہماری کتاب ٹھیک ہے بائبل جو کہتی ہے ٹھیک ہے بائبل جیسے کہتی ہے ویسے ہی ہوگا بائبل کے جو باتیں ہیں وہ درست ہیں لیکن خود بائبل پہ عمل نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے جب تک ہم بائبل پہ کلام کے مطابق بائبل کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ایمان کیسے ڈیولپ ہوگا مسلس کیسے ڈیولپ ہوں پانچ سال بھی اگر آپ ویل لفٹنگ کی کتاب اپنے گھر میں رکھتے اسے آپ پڑھتے رہیں آپ کبھی ویل لفٹر نہیں پڑھنے پڑھنے سے آپ نہیں بنیں گے کرنے سے آپ بنیں گے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی چھ سال ویل لفٹنگ کرتا رہا ہوں اور میں ون ہنڈریڈ کے جی جو ہے یہ روزانہ اٹھاتا تھا جب تک ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے عمل نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق کریں گے نہیں عمل نہیں کریں گے ہمارے کوئی مسلس ڈیولپ نہیں ہوں گے ہمارا کوئی فیس ڈیولپ نہیں ہوگا تو جب پرابلم اور بیماری کمزوری مشکل مصیبت خدا اللہؤ کر دیتے ہیں ہماری زندگی میں آنے کے لیے جیسے بھی ہے جب خدا پرمیشن دے دیتا ہے پھر ہم کیا کریں پھر ہم اپنے ایمان پہ عمل کریں ایکسرسائز کریں exercise your faith and you will build up your muscles of faith آپ کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے اور جب بھی خدا ہماری زندگی میں برے حالات کو آنے کی پرمیشن دے دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہم ڈسٹرائے ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ ہم مضبوط ہو جائیں جتنی زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے اتنے زیادہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے جتنا زیادہ آپ کلام پہ عمل کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے کلام میں کیا لکھا یسو نے فرمایا کلام پہ عمل کرنے والے بنو نہ کہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اب بائبل میں یہ کبھی نہیں لکھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہماری زندگی میں پرابلم نہیں آئے گی ہماری زندگی میں بیماری نہیں آئے گی ہماری زندگی میں مشکل نہیں آئے گی خدا نے یہ نہیں کہا بلکہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں پرابلم آ بھی جائے گی تو خدا ہمیں کیا دے گا رہائی بخشے گا آئی ہم پڑھیں زبور چونتیس اور اس کی انیسویں آئے پرانے ادنامے نامے میں آپ کو زبوروں کی کتاب ملے گی اس میں چونتیسواں باپ اور انیسویں آیت ہم پڑھیں گے سابق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے صادق کی مصیبتیں کتنی ہیں تھوڑی ہیں بہت مصیبتیں lot of problems the afflictions of the righteous are many صادق کی مصیبتیں کتنی ہیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب میں سے رہائی دے گا کتنی میں سے ایوری ہر ایک مصیبت ہر ایک مشکل میں سے خدا اس کو کیا دے گا رہائی بخش سادہ کی مصیبتیں بہت سی ہیں ابلیس سادہ کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں لائے گا لیکن میرا خدا ان سب میں سے رہائی دے گا ایک ایک ایک ہر ایک مصیبت میں سے خدا مند اس کو رہائی بخشے گا زبور کانوی کرسچن حلقوں میں بڑا پڑھا جاتا ہے گایا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے پندرہویں آئے دیکھیں سو خدام فرماتا ہے تیری زندگی میں کون کون سی مصیبت تو سادک ہے تو میرے ساتھ چلتا ہے تیری زندگی میں کون کون سی مصیبتیں ہیں نوٹ کر لے لکھ لے میں تجھے ان سب میں سے رہائی دوں گا لویا سب میں سے رہائی دوں گا پندرہویں آیت پڑھیں وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا خدا یہ نہیں فرماتا ہے کہ سادہ کی زندگی میں مصیبت نہیں آئے گی پرابلم نہیں آئے گی سفرنگ نہیں آئے گی لیکن وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں اس کی مصیبت میں کہا ہوں گا اس کے ساتھ رہوں گا پھر سے پڑھیں اس پندرہویں آئے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا تو مصیبت میں ہے تو مصیبت میں سے گزر رہا ہے خدا فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو بیماری میں سے گزر رہا ہے تو آزمائش سے تو روحانی جنگ میں سے گزر رہا ہے خدا فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں مصیبت میں میں تیرے ساتھ رہوں گا تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا آلے یہ ابراہم کا ایمان ہے کہ جب ہم مصیبت میں سے گزرتے ہیں ہم پھر بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں بے امید نہیں ہوتے ہیں ایمان رکھتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے اور میں اس کو پکاروں گا اور وہ مجھے جواب دے گا آخری بات جو ہم سٹیڈی کریں گے یقو پہلا باپ اور اس کی دوسری آیت ہم بائبل میں سے پڑھیں گے کہ یقوب کون ہے یسو مسیح کا چھوٹا بھائی ہے بائبل ہسٹری کے مطابق اور رسولوں کی کونسل کا پہلا لیڈر ہے بشپ ہے یہ کا ہاں جی یقوب پہلا باپ اس کی دوسری آیت میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے سو یقوب کیا کہتا ہے یقوب رسول فرماتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرو جب تم طرح طرح کی پرابلمس میں سے گزرو بیماریوں میں سے گزرو حالات میں سے گزرو تو اسے کیا سمجھو کیا پڑھا آپ نے اسے کمال خوشی کی بات سمجھو خوشی ہے نہیں جب آپ مصیبت میں سے گزرے ہیں تو یہ خوشی نہیں ہے جب آپ بیماری میں سے گزرے ہیں تو یہ خوشی نہیں ہے لیکن یقوب کیا کہتا ہے کہ تم اسے کیا سمجھو کمال خوشی کی بات سمجھو پھر پڑھیں آپ اس آیت کو دوسری آئند کو پھر سے پڑھیں آپ اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات ہاں جی۔ سمجھنا کاؤنٹ اٹ آل جو جب تم طرح طرح کی پرابلمس سفرنگ مصیبت ٹیمپٹیشن میں سے گزرتے ہو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھو سمجھنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز ایسی ہے نہیں لیکن ہم نے اس کو ایسے سمجھنا ہے کمال خوشی کی بات سمجھو کیونکہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ایمان کی آزمائش ہو رہی جو پوائنٹ میں یہاں پہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں خوشی اسے کمال خوشی کی بات سمجھو کمال کا مطلب ہے بہت خوشی کی بات سمجھو جب آزمائش پرابلم سفرنگ ٹیمپٹیشن میں سے ہم گزرتے ہیں تو ہم اسے بہت زیادہ خوشی کی بات سمجھو خوشی کی بات ہے یعنی غم کی بات ہے ہم بوجھ کے نیچے ہیں ہم دباؤ کے نیچے ہیں لیکن سمجھنا ہم نے کیا ہے کہ یہ خوشی کی بات اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہنستے ہیں لافٹر ہے لافنگ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں گیت گاتے ہیں تعریف کرتے ہیں زبور گاتے ہیں مسکراتے ہیں آپ کا آپ کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے آپ گیت گاتے ہیں پھر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جمپ لگاتے ہیں اچلتے ہیں کودتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ریجوائس کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں یہ سب باتیں ہم کب کرتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ کوب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزرو پرابلمس میں سے گزرو سفرنگ میں سے گزرو پینس میں سے گزرو ہرٹس میں سے گزرو مس انڈرسٹینڈنگ میں سے گزرو اور بیماریوں میں سے گزرو تو کیا سمجھو یہ کیا ہے خوشی کی بات ہے کیسی خوشی کمال خوشی کی بات ہے اگر یہ خوشی کی بات ہے تو ہم اپنی خوشی کا کیا کریں اظہار کریں ایکسپریس کریں نیڈس ٹو بی ایکسپریسڈ خوشی کو اظہار کی ضرورت ہے تو آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں کیا کریں جو پرابلمز ہیں جسٹ فگیٹ دم ہم کیا کریں خوشی کر خوشی منائیں شادمان ہو تالیاں بجائیں گیت گائیں اور ناچیں اور کودیں اور گائیں اور تعریف کریں اور شکر گزاری کریں کب جب ہم ان ساری پرابلم میں سے گزرتے ہیں اب نیچرل فیٹ کیا کہتا ہے پرابلم ہے بیماری ہے اور مایوسی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہم چھ دن چرچ ہی نہیں جاتے ہیں ہمارے چہرے بڑے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں اداسی ہمارے چہرے پہ چھا جاتی ہے لیکن خدا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں میں سے گزرتے ہیں be joyful at all جو خوشی کرو عزیز ہو جب ہم مصیبت میں پرابلم میں سفرنگ میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ابلیس شرمندہ ہو جاتا آمین وہ شکست کرتا وہ پیچھے ہٹتا ہے آج چرچ کے ساتھ پرابلم یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ چرچ میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ ایسے سیریس ایسے سنجیدہ ایسے خاموش ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے میٹنگ میں نہیں کسی جنازے پہ آئیں ایسے ہی ہے be joyful make full noise unto God خوشی کریں خداون کے حضور میں کیونکہ خداوند آپ کے سامنے ابلیس کو شرمندہ کرنے کو ہے بیماری کو بگانے کو ہے حالات کو تبدیل کرنے کو ہے نا امیدی کو توڑنے کو ہے فتح لانے کو ہے اس لیے ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں جب آپ چرچ میں جاتے ہیں be joyful be happy موچھوں کو بال دے کر اسماعیل آپ کے چہرے پہ ہو خوشی کے ساتھ ملیں چرچ میں تالیم جائیں گیت گائیں ناچیں شکر گزاری کریں تعریف کریں اس لیے کہ ہمارا یسو قبر میں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے دشمنوں کو اور اپنے پاؤں کے تلے کچل ڈالتا ہے ہم خوشی منائیں گے کاؤنٹی ٹال جائے when temptations come into your life. Hallelujah. Learn early to praise God, to sing unto God, to rejoice unto God. ابتدا ہی میں شروع ہی میں اپنی زندگی میں سیکھ لیں میں نے خوشی کرنی ہے شادمان ہونا ہے تعریف کرنی ہے اس کی مدر سرائی کرنی ہے وہ ہمارے ماتم کو خوشی میں بدل دیتے وہ ہمارے ہمارے غم کو ہمارے رونے کو شاد میں تبدیل کر دیتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں روس be happy singing to God اور خداون جب ہم زبور ایک سو ون فورٹی نائن کے مطابق گیت گاتے ہیں ورشپ کرتے ہیں اور اور ستائش کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں 149 فورٹی نائن انچاس زبور میں لکھا ہے خدا ہمارے دشمنوں کو بیڑیاں پنا دیتا ہے خدا ان کے سرداروں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے اور لکھے زبور میں یہ اعزاز یہ شرف خدا کے سارے مقدسوں کو حاصل ہے سو جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ موو نہ ہو جو کچھ آپ فیل کرتے ہیں اس کے مطابق آپ موو نہ ہو بلکہ جو کچھ آپ ایمان رکھتے ہیں آپ اس کے مطابق موو کریں don't don't be moved by what you see don't be moved by what you feel be moved according to your faith اپنے ایمان کے مطابق موو کریں اور فتح کامیابی اور خوشی اور رہائی اور کامرانی آپ کی زندگی میں ہوگی آل لوہیا آل لوہیا خدا سب کو برکت یہ پیغام آپ کی زندگیوں میں زبردست فتح کو لائے برکت کو لائے ہم تھامس فیت میں زندگی بسر نہ کریں بلکہ ہم ابراہیم فیت میں ابراہم کی ماند ایمان میں زندگی بسر کریں آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں سب سروں کو جھکائیں گے اور اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں گے لویا ہال آج خداوند کو اپنا ایمان دکھائیں تو خداوند آپ کو اپنے معجزات دکھائے گا آج اپنے ایمان کو بڑا کریں اور خدا آپ کو بڑے معجزات دکھائے گا لائیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے مانگیں جو کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں خداوند سے مانگے خدا مجھے دے خدا مجھ سے بول خداوند میرے حالات کو دیکھ آج مجھے ابراہم کی ماند ایمان ہے خدا فرماتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے دباؤ کے نیچے آج خدا مند آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے اپنے حالات کے لیے آج آپ ایمان رکھیں یقین رکھیں خدا میرے حالات کو تبدیل کر دے گا وہ ان چیزوں کو جو موجود نہیں ہیں ایسے بلا لیتا ہے گویا کہ وہ موجود ہیں آج خدا آپ کے حالات کو نیا بنا دے گا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی میں آپ کے لیے دعا کروں گا جن کے بھی فیملیز میں پرابلم ہے آپ خداون کی طرف دیکھیں خداون آج تیرے لوگوں کے گھر کے حالات یسو کے نام سے تبدیل ہو جائیں کش بریک ہو oh oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah oh رکھا را shakana. سکھ روبی رسی راما سکھ روبی را آج خدا ان زندگیوں میں برکت آئے تیرے یسو نام سے تیری قوت آئے ان زندگیوں میں یسو کے نام سے